السلام علیکم خواتین و حضرات ورچوئل یونیورسٹی کی فائنینشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا یہ پانچواں لیکچر ہے تھوڑا سا ہم ریکیپ پچھلے لیکچر کا کر لیں یا آج تک جو باتیں ہوئی ان کا کر لیں ہم نے بات کی ہے سنگل انٹری اور double entry system of accounting کی ان کا فرق کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے کہ ایک کاروبار جو ہے وہ double entry book keeping system کو فالو کرے ہم نے یہ بات بھی کی کہ بینیفٹس ریسیو کرنے کے لیے بائیں ہاتھ پہ لکھا جاتا ہے اور وہ بائیں ہاتھ جو ہے اس کو ہم ڈیبٹ سائٹ کہتے ہیں اور جہاں پہ ہم بینیفٹس دے رہے ہیں یا دینے ہیں وہ سائڈ رائٹ سائڈ ہوتی ہے اور اس کو کریڈٹ سائڈ کہا جاتا ہے ہم نے پھر یہ بات بھی کہی کہ all debits must equal the total of all credits and only if they match each other will we have recorded both side of every transaction پھر ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جی کاروبار اور کاروبار کا مالک جو ہے اس میں فرق ہے ہم کاروبار کو پیسہ دیتے ہیں اور کاروبار پھر اس پیسے کو خرچ کرتا ہے کاروبار کا منافع جو ہے وہ کاروبار کے مالک کی آمدن ہے کاروبار کی آمدن مالک کی آمدن نہیں ہے کاروبار سے جو منافع ہے وہ کاروبار کے مالک کی آمدن ہے جس کو وہ اپنی ذاتی ضروریات پہ جیسا جی چاہے اس کا وہ خرچ کر سکتا ہے پھر ہم نے بات کہی تھی کہ جی ایسٹس ایسٹس وہ تمام اشیاء ہے جن سے ہمیں over a period of time generation of income یعنی آمدن کے ذریعے کریٹ کرنے کے مدد ملتی ہے مثال کے طور پہ plant and machinery building factory کی بلڈنگ جس میں کہ مشینری نصب ہے وہ زمین جس پہ فیکٹری بنی ہوئی ہے یہ تمام چیزیں وہ گاڑیاں جن میں شاید مال ڈسٹریبیوٹرز کے پاس جاتا ہو یا جس سے بازار سے مال خرید کے ہم لاتے ہوں اپنی دکان میں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایسٹس ہوتے ہیں جن لوگوں سے ہم نے پیسے وصول کرنے ہیں وہ بھی ہمارا ایسٹ ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ ہم وصول کر لیے ہوتے تو وہ پھر کیش کا حصہ ہوتے کا حصہ ہوتے اس طریقے سے ایسٹس ہیں دوسری طرف لائبلٹیز ہیں لائبلٹیز وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم نے ابھی ادا کرنا ہے ان لائبلٹیز میں جو ہم نے مال ادھار پہ خریدا اپنی دکان میں رکھنے کے لیے بیچنے کے لیے یا اپنی فیکٹری میں پروسیس کرنے کے لیے اس کی ادائیگی ابھی ہونی ہے وہ بھی ایک لائبلٹی ہے جو بجلی آج خرچ کی لیکن اس کا بل جو ہے وہ تیس دن کے بعد آنا ہے وہ بھی لائبلٹی ہے اس کو ہم نے اکروڈ ایکسپنس کہا جو ٹیلی فون آج ہم نے استعمال کیا کاروبار کے مقاصد کے لیے وہ بھی ایک لائبلٹی ہے کاروبار کی کیونکہ اس کا بل بھی تیس دنوں کے بعد آنا ہے جو پانی استعمال ہوا جو گیس استعمال ہوئی جو ملازمین کی یا ورکرز کی تنخواہیں ہیں جو پندرہ دن کے بعد دینی ہے یا مہینے کے بعد دینی ہے وہ بھی لائبلٹی ہے اس وقت تک کہ جب تک وہ پے آف نہ ہو جائے اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ جناب جو مالک ہے وہ پیسہ کاروبار میں ڈالتا ہے یعنی سرمایہ کاروبار میں ڈالتا ہے اس سرمایہ سے یہ تمام اخراجات ہوتے ہیں مزید آمدن ہوتی ہے کاروبار کی تو کہنے کی بات یہ ہے کہ اس سرمایہ سے ہم وہ سرمایہ جو ہے وہ نہ صرف وہ پیسہ جو کاروباری کاروبار کے مالک نے کاروبار میں ڈالا وہ سرمایہ سرمایہ ہے بلکہ وہ مال جو کہ ہم نے ادھار پہ خریدا یا وہ اخراجات جن کے ابھی ادائیگیاں ہونی ہے یہ تمام چیزیں جو ہے ان سے کریٹ کیا ہوتا ہے کسی نہ کسی قسم کا کوئی ایسٹ کریٹ ہوتا ہے یا وہ کیش ہوگا یا وہ مال ہوگا جو ہم نے بیچنا ہے یا وہ پیسے ہیں جو ہم نے لوگوں سے وصول کرنے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایسٹس کہلاتی ہیں اور اسی چیز کا نام جو ہے وہ اکاؤنٹنگ اکویشن ہے اکاؤنٹنگ اکویشن کیا ہے assets is equal to capital plus liabilities یہ اکاؤنٹنگ اکویشن جو ہے اگر ہم اس پہ اچھی طرح سمجھ لیں تو یہی ہمارے ہمیں ساتھ دے گا اس پورے اکاؤنٹنگ کے فائنینشیل اکاؤنٹنگ کو سمجھنے میں یعنی assets are created out of the capital invested plus the liabilities that the business to third parties this is something that we will have to remember future اب پھر سے ذرا بات کر لیں ہم کہ جی انکم کیا ہوتی ہے یہ بار بار میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ ان کا فرق سمجھنا ضروری ہے income is not only cash sale نہ صرف کیش سیل بلکہ جو سیل کریڈٹ پہ کی جائے ادھار پہ کی جائے اور جس کی وصولی کچھ دنوں کے بعد ہوگی وہ بھی آج کی سیل میں شامل ہے یہ دونوں سیلز ملا کر کے جو کیش اور کریڈٹ سیل ہے یہ دونوں انکم کہلا دیں گی اسی طریقے سے ایکسپینڈیچر کی بات ہوئی تھی ایکسپینڈیچر میں ہم نے بات کی کہ جی ایک کیپٹل ایکسپینڈیچر ہوتا ہے اور ایک ریونیو ایکسپینڈیچر ہوتا ہے کیپیٹل ایکسپینڈیچر وہ ہوتا ہے جس سے ہم کوئی ایسا ایسٹ خریدتے ہیں جس سے فیوچر میں آئندہ میں انکم جنریٹ ہوگی جس کے استعمال سے یا جو جس کا استعمال اس لیے انکم کو جنریٹ کرنے کے لیے ضروری ہے یعنی مال کو اگر ڈسٹریبیوٹر تک لے جانے کے لیے وینس چل رہی ہے تو وہ وینس بھی ایسٹ ہے ورکرز کو فیکٹری میں لانے کے لیے اگر گاڑیاں موجود ہیں تو وہ بھی ایسٹ ہیں کیونکہ اگر ورکرز نہیں ہوں گے فیکٹری کے اندر تو مشینری نہیں چلے گی لہٰذا وہ بھی ایسٹ ہیں اور ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں in order to generate income showcase ہے دکان میں وہ بھی ایک ایسٹ ہے ایک ریفریجریٹر ہے دکان کے اندر وہ بھی ایسٹ ہے الماریاں ہیں دکان میں وہ بھی ایسٹ ہے کیش جو میرے پاس ہے کاروبار کے پاس ہے وہ بھی ایسٹ ہے جو دکان کے اندر مال ہے یا فیکٹری کے اندر جو را مٹیریل پڑا ہوا ہے وہ بھی ایسٹ ہے یا وہ مٹیریل جو کہ پروسیس ہونے کے بعد فنشڈ حالت میں ہے تیار شدہ مال پڑا ہوا ہے لیکن ابھی تک اس کی سیل نہیں ہوئی وہ بھی میرا ایسٹ ہے جو لوگوں سے پیسے میں نے جن کسٹمرز کو میں نے مال بیچ دیا ہوا ہے ادھار پہ اور ان سے جو پیسہ میں نے حاصل کرنا ہے وہ بھی میرا ایسٹ ہے تو یہ تمام ایسٹس ہیں لائبلٹی ہے لائبلٹی اس مال کی اس خام مال کی جو میں نے خریدا ادھار پہ وہ ہے لائبلٹی میری ایکسپنسز جو میں نے پے کرنے ہیں جن کا بل نہیں آیا تھا اور جو ابھی پے کرنے ہیں جو تنخواہیں میں نے پے کرنی ہے جو کرایہ میں نے پے کرنا ہے یہ تمام لائبلٹیز ہیں تو یہ لائبلٹیز بھی اتنی جگہ so asset liability income expenditure expenditure میں کیپٹل اور ریونیو ایکسپینڈیچر کی بات کیپٹل کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیپٹل جس سے فیوچر جنریشن آف انکم ہو اور اس کی لائف جو ہے وہ بارہ مہینے سے زیادہ ہو ریونیو ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ایکسپینڈیچر جو کہ روزمرہ کے اخراجات ہیں ہم کرتے ہیں ان کو کہتے ہیں یعنی ٹیلی فون کا خرچہ ہے بجلی کا خرچہ ہے گیس کا خرچہ ہے یہ روزمرہ کے خرچے ہیں صفائی کا خرچہ ہے لیبر کی تنخواہ ہے ورکرز کی تنخواہ ہے مینجمنٹ کی تنخواہ ہے یہ ریونیو ایکسپینڈیچر ہے یہ کیپٹل ایکسپینڈیچر ہے کیپٹل ایکسپینڈیچر صرف وہ ہے کہ جہاں پہ کوئی ایسا ایسٹ جو کہ future generation of income future creation of income میں مدد دے گا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی وہ ایسٹ کہلاتا ہے اور یہی اکاؤنٹنگ اکویشن کا حصہ ہے اب اکاؤنٹ جو ہے یا اکاؤنٹس اکاؤنٹس ایک علیحدہ چیز ہے اور اکاؤنٹ ایک علیحدہ چیز ہے اکاؤنٹ مد ہے یعنی ہر ایسٹ ہر لائبلٹی ہر انکم اور ہر قسم کے ایکسپینڈیچر کا ایک اکاؤنٹ ایک مد ہوتی ہے تو یہ تمام انڈیویجل اکاؤنٹس ان تمام چیزوں کے ہم مینٹین کرتے ہیں ڈبل انٹری بک کیپنگ میں اور یہ تجزیہ ایک قسم کا ہوتا ہے اس سنگل شیٹ کا جہاں پہ کہ ٹرانزیکشن لکھی جا رہی ہیں یہ ایک انالیسس ہوتا ہے مختلف ہیڈز کے اندر وہی جو انفارمیشن ہمیں بیٹھ کے بنانی پڑ رہی تھی اب اس کے لیے ہم نے ہر جگہ پہ ایک اکاؤنٹ کھولا ہے ایک کتاب میں اکاؤنٹ کھولا ہے اور ایسٹس کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں لائبلٹی کو بھی ریکارڈ کرتے ہیں انکم کو بھی کرتے ہیں ایکسپینڈیچر کو بھی کرتے ہیں اور پھر یہ بات آتی ہے کہ جی جس وقت انکم جنریٹ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے نمبر ایک جو مال میرے پاس پڑا ہوا ہے وہ بھی ایسٹ ہے میرا اسٹاک جو ہے اسٹاک ان ٹریڈ جو ہے میرا اس میں کمی واقع ہوتی ہے اور انکم میں اضافہ ہوتا ہے کیش آتا ہے مال کی بجائے کیش آ جاتا ہے اور انکم ریکارڈ ہوتی ہے اور کسی کو سیل ہوتی ہے تو یہ دو سائڈیں بنتی ہیں ہر ٹرانزیکشن کی اسی طریقے سے لائبلٹی بجلی کا بل آیا ابھی میں نے ادا نہیں کیا بجلی کا خرچہ ریکارڈ کیا اس کی لائبلٹی ریکارڈ کی کہ جی بجلی کا اتنا روپے خرچہ اور یہ بل واپدا یا کے ایس سی یا e یا ڈمکا کے نام جو ہے وہ ہم نے اس کو ادا کرنا ہے وہ لائبلٹی ریکارڈ کی کتاب میں جب میں پیسے پے کروں گا واپدا کو تو میرا کیش کم ہوگا تو کریڈٹ سائڈ آف کیش جو ہے وہاں پہ انٹری آئے گی کیش کا جو اکاؤنٹ کھولوں گا میں اس کے کریڈٹ سائڈ پہ آئے گا کیونکہ میں کسی کو بینیفٹ دے اب دے رہا ہوں کیش دے رہا ہوں تو وہ کریڈٹ سائڈ پہ آئے گا وہ کریڈٹ سائڈ پہ آیا تو کیش میں کمی ہو گئی اور ساتھ میں جو لائبلٹی تھی وہ زیرو ہو گئی تو لائبلٹی کے اکاؤنٹ کو میں ڈیبٹ کر دوں گا کہ جی وہ لائبلٹی میں نے پے کر دی خرچہ میرا ریکارڈ ہو گیا جس وقت بل آیا اس وقت میں نے خرچہ ریکارڈ کر لیا اپنا یا اگر وہ کسی ایسٹ کے لیے آیا تو میں نے ایسٹ کے اکاؤنٹ کو چاہے وہ اسٹاک ان ٹریڈ ہے یا وہ پلانٹ اینڈ مشینری ہے چاہے وہ ویکلز ہو موٹر گاڑیاں ہو فرنیچر ہو جو بھی ایسٹ ہے اس کے اکاؤنٹ کو میں ڈیبٹ کر دیتا ہوں اور لائبلٹی کو میں کریڈٹ کرتا ہوں جس وقت میں کیش کی ادائیگی کرتا ہوں تو کیش کو میں کریڈٹ کرتا ہوں کیش میں کمی کرتا ہوں اور لائبلٹی کو کلیئر کرتا ہوں کیونکہ اب وہ لائبلٹی میری نہیں ہے میں نے اب کسی کا اس مد میں کوئی پیسہ نہیں دینا کیش جو میرے پاس پہلے تھا اس کی بجائے اب میرے پاس ایک ایسٹ آ گیا ہے تو سبسٹیچیوشن ہو گئی کیش کی کیش کی بجائے کیش ان ہینڈ کی بجائے جیب میں کیش کی بجائے میرے پاس اب ایک ایسٹ ہے سو کیش جو استعمال کر رہے ہیں ہم وہ یا ایسٹ کریشن کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا لائبلٹیز پے کرنے کے لیے کر رہے ہیں یا ایکسپنسز پے کرنے کے لیے کر رہے ہیں کیش کہاں سے آ رہا ہے کیش سیل سے آ رہا ہے یا کیش مالک سرمایہ مزید ڈال رہا ہے کاروبار میں تو وہ کیش آئے گا اس طریقے سے یہ حساب کتاب جو ہے آگے لکھا جائے گا اور اس حساب کتاب کو جو ہے وہ ہم اسی سے آگے چل کر ہم انکم اور ایکسپینڈیچر کا موازنہ کر سکتے ہیں اسی سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی تاریخ پہ ہمارے پاس ہمارے ایسٹس کیا ہیں اور ہماری لائبلٹیز کیا ہیں اور یہ جس وقت ایک اسٹیٹمنٹس کا شیپ روپ اختیار کرتی ہیں یا ایک ہم ایک خاص طریقے سے ان کو لکھ دیتے ہیں تو وہ اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بن جاتی ہیں تو یہاں تک تو یہ بات ہو گئی کہ جی ایسٹس کیا ہے لائبلٹیز کیا ہے انکم کیا ہے ایکسپینڈیچر کیا ہے اکاؤنٹنگ اکویشن کیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ جب انکم اور ایکسپینڈیچر کا ہم موازنہ کریں گے تو اس موازنے کا جو نیٹ ریزلٹ ہے یا اس میں جو فرق آئے گا کہ جی انکم اگر زیادہ ہے اور ایکسپینڈیچر کم ہے تو ظاہر ہے کہ پروفٹ ہوگا منافع ہوگا اگر ایکسپینڈیچر زیادہ ہے اور یہاں پہ ہم ریونیو ایکسپینڈیچر کی بات کر رہے ہیں یہ یاد رکھیے کیپیٹل ایکسپینڈیچر اس میں نہیں شامل ریونیو ایکسپینڈیچر ورسز انکم جس وقت ہم کریں گے تو ان کا فرق جو ہے اگر انکم زیادہ ہے تو پروفٹ ہوگا منافع ہوگا اور اگر ریونیو ایکسپینڈیچر زیادہ ہے انکم سے تو پھر ہماری پوزیشن جو ہے وہ لاس کی ہوگی یا شارٹ فال آف انکم کی ہوگی تو یہ چیز یاد رکھیے اچھا، ایک رولز ہیں جو کہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کے بارے میں یہ رولز کیا ہے سب سے پہلا رول تو یہ ہے کہ any account that obtains a benefit is debited اور از اے ڈیبٹ یعنی کوئی وہ کوئی مد جس میں ہمیں یعنی کاروبار کو فائدہ پہنچ رہا ہو وہ مد ڈیبٹ ہوگا تو یہ ایک چیز یاد رکھنے کی ہے کہ any account that obtains a benefit is debit اور anything that will provide benefit to the business debit اب یہ دونوں اسٹیٹمنٹس میں کوئی فرق ہمیں نظر آ رہا کہ any account that obtains a benefit is debit اور anything that will provide benefit to the business is debit میرا تو خیال ہے کہ خاص فرق نہیں ہے بیسک بات تو یہ ہے کہ جی جس اکاؤنٹ میں اگر کاروبار کو بینیفٹ آئے گا تو وہ اکاؤنٹ یا وہ مد جو ہے وہ ڈیبٹ ہوگی اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا بینیفٹ کیا ہے کیش اگر میرے پاس آتا ہے چاہے وہ سرمائے سے آئے وہ بینیفٹ ہے میرا کیش کا ایسٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے مال بیچنے سے میرے پاس کیش آئے تو میرا کیش بڑھ جاتا ہے لہذا بینیفٹ مل رہا ہے کاروبار کو دوسرا اصول جو ہے any account that provides a benefit is credit اور anything to which the business has a responsibility to return a benefit in future is credit کیا ان دو اسٹیٹمنٹس میں کوئی فرق ہے اور ان دو اسٹیٹمنٹس کا کیا مطلب ہے پھر وہی بات کہ جی کوئی مد جس میں ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں کہ ہم کسی کو کوئی بینیفٹ کوئی فائدہ دے رہے ہیں چاہے وہ فائدہ ان ٹرمز آف کیش ادائیگی ہو ایک بل کی وہ ہم فائدہ دے رہے ہیں لہذا وہ مد جو ہے وہ کریڈٹ ہوگی اگر کسی کی کسی سے ہم نے کوئی فائدہ اٹھایا جس کی ادائیگی ابھی ہم نے کرنی ہے تو وہ اکاؤنٹ وہ مد جو ہے جس سے اٹھایا وہ مد جو ہے وہ کریڈٹ ہوگی اگر یہ دونوں چیزیں ہم سامنے رکھیں تو اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ ہر دفعہ جب ہم فائدہ کاروبار فائدہ اٹھاتا ہے تو اس سے کورسپونڈ کرتی ہے کوئی اور مد کہ جہاں پہ یہ ریکارڈ ہونا ہے کہ کس چیز سے فائدہ ہوا یعنی اگر سیل کی بات کرتے ہیں ہم اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پچاس ڈبے سیل کیے چائے کے اور اس سے پانچ سو روپیہ ہمیں کیش آیا تو اب دو چیزیں ہوئی نمبر ایک کیش میں اضافہ ہوا پانچ سو روپے کا نمبر دو آمدن میں اضافہ ہوا پانچ سو روپے کا کیش میں اضافہ ریسیو کیا آمدن بڑھی انکم بڑھی انکم جو بینیفٹ آ رہا ہے ہمیں وہ انکم کی مد جو ہے اس میں جا کے آپ نے پانچ سو روپئے کا اضافہ کیا کریڈٹ کیا اس کو ساتھ میں آپ نے آپ کے اسٹاک ان ٹریڈ میں کمی ہوئی کس چیز کی کمی ہوئی پانچ ڈبوں کی یا پچاس ڈبوں کی یا جتنے بھی آپ نے چائے کے ڈبے بیچے اس کی قیمت ایک خرید جو تھی جو کہ ریپرزینٹ کرتا تھا اس ایسٹ کو اسٹاک ان ٹریڈ کے ایسٹ کو اس سے وہ قیمت کم ہوگی کیونکہ اب آپ کے پاس اتنے ہی ڈبے کم رہ گئے چائے کے کہ جتنے آپ نے بیچ دیے سو وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کریڈٹ ہوگا اور اس کی جو قیمت خرید ہے وہ کاسٹ آف سیل یعنی جو چیز سیل کی ہے آپ نے اس کی لاگت اس کے مد میں وہ اماؤنٹ ڈیبٹ ہو جائے گا اور جس وقت آپ جو انکم ہوئی اس سیل سیل سے اور جو اس کی کاسٹ آئی تھی جو اس کی قیمت خرید تھی اس کو اس قیمت میں سے نکالیں گے سبٹریکٹ کریں گے مائنس کریں گے تو پھر آپ کے پاس ایک فگر آتی ہے جس فگر کو جس کو ہم گروس پروفٹ کہتے ہیں اس گروس پروفٹ میں سے ہم پھر دوسرے اخراجات بھی نکالتے ہیں جو دکان پہ ملازمین ہیں ان کے تنخواہوں کے پیسے نکالتے ہیں بجلی کا پیسہ نکالتے ہیں کرایہ نکالتے ہیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ اگر یہی چیز ہم خود بنا رہے ہوتے تو پھر ٹریٹمنٹ تھوڑا سا مختلف ہو جاتا ہے سو ہر ٹرانزیکشن کے دو سائٹس آ رہے ہیں یہ چیز سمجھنا اور اس کو اپریشیٹ کرنا بھی بہت ضروری ہے اب اس سے ذرا آگے چلتے ہیں اگر ہم بجائے ایک چیز خرید کے اس کو بیچنے کے وہ اپنی فیکٹری میں بنا رہے ہوتے ہیں تو ایک طرف ہم خام مال خریدتے اس خام مال کی لاگت وہ خام مال جو ہمارے پاس موجود ہے وہ ہمارا ایسٹ ہو گیا اس کی اگر ہم نے کیش میں ادائیگی کر دی تو کیش کریڈٹ کر کے پیمنٹ کر دی اس کی اگر ہم نے اس کی پیمنٹ نہیں کی تو پھر لائبلٹی کی سائڈ پہ ریکارڈ ہوگا کہ ہم نے فلاں بندے سے کوئی اتنے پیسے اس خام مال کے دینے ہیں سو ڈیبٹ ایسٹ یعنی stock and trade raw material and credit cash if cash has been paid against the purchase of that raw material if it has not been paid then credit liability یہاں تک ہوگی بات اب اس خام مال کو ہم نے پروسیس شروع کیا ہم نے اپنی مشینوں پر اس کو بنانا شروع کیا مشینیں چلانے کے لیے بجلی بھی خرچ ہوگی مشینیں چلانے کے لیے آپریٹرز بھی چاہیے اس سارے پروسیس میں خام مال ایک طرف سے آپ شروع کرتے ہیں اس کو بنانا اور دوسرے اینڈ اینڈ پہ جا کے وہ جو پروڈکٹ آپ بازار میں بیچیں گے وہ تیار ہو کے نکلتا ہے ان مشینوں کو یا اس پروسیس کو سارے چلانے کے لیے آپ کے پاس لیبر موجود ہے آپریٹرز مشین آپریٹرز موجود ہیں جو اس کو چلاتے ان کی تنخواہ بھی ظاہر ہے کہ اس آئٹم کے جو آپ بنا رہے ہیں اس کی لاگت بنوائی میں شامل ہوگی سو خام مال کی قیمت ہوگی بجلی کی قیمت ہو گئی لیبر کی قیمت ہو گئی کی کاسٹ ہو گئی اور ابھی ہم نے اس تمام کاسٹ میں جو مشین استعمال کی ہے اور وہ آپ کو یاد ہے کہ ہم نے مشین خریدی تھی کیپٹل ایکسپینڈیچر کیا تھا اس کی اب کاسٹ ان آئٹمس کو بنانے کے لیے کتنی ہوئی وہ بھی تو اس کی قیمتیں بنوائی میں شامل کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی ظاہر ہے کی جائے گی تو وہ بھی حصہ جو ہے اس کیپٹل ایکسپینڈیچر کا وہ اب ہم اس میں شامل کریں گے جب ہم نے مٹیریل را مٹیریل لیبر اور مشین کاسٹ اور any direct cost any other cost which has been expended in order to produce those goods یعنی وہ تمام اخراجات جو کہ ہم نے کیے اس مال کو یا اس مال کو پروسیس کرنے میں اور فنشڈ گڈس بنانے میں فنشڈ پروڈکٹ بنانے میں وہ سارے کٹھے ملا کر کے اس کی کاسٹ جو ہے وہ total cost of manufacturing those goods بنے گی جب اس cost of manufactured manufactured goods کو اب ہمارے پاس مثال کے مفض کر لیجئے کہ ہم نے پانچ سو یا پانچ ہزار پانچ ہزار مختلف چیزیں یا ایک چیز بنائی پانچ ہزار نمبر میں اس کی ایک کاسٹ آ گئی جو ابھی ہم نے بتایا کہ کیسے آئی وہ ہم نے کر لی اب اس پانچ ہزار کو اگر تو پانچ ہزار کے پانچ ہزار ہی بیچ دیے تو اس سے آمدن ہوئی ہوگی انکم ہوئی ہوگی فرض کر لیں ایک منٹ کے لیے کہ پانچ ہزار جو بنائے تھے پانچ ہزار کے پانچ ہزار آئٹمس جو ہیں وہ ہم نے بیچ دیے اور اس اسٹاک میں کچھ نہیں ہے تو وہ آمدن جو ہے وہ جب ہم آف سیٹ کریں گے اس کاسٹ آف مینوفیکچرنگ کی اگینسٹ اس کی بنوائی کی کاسٹ کے اگینسٹ تو ہمارے پاس آئے گا گروس پروفٹ یہ ابھی مالک کا پروفٹ نہیں ہے کیونکہ ابھی بہت ساری اور کاسٹ ہیں جو کہ ہمیں اس میں سے مائنس کرنی وہ کاسٹ کیا ہے وہ کاسٹ مالک کی اپنی تنخواہ بھی ہو سکتی ہے کچھ ایسے لوگوں کی تنخواہ جو کہ ڈائریکٹلی اس مال کی تیاری میں شامل نہیں لیکن سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں اس فیکٹری کے اندر مثال کے طور پہ جو فیکٹری کا چوکی دار ہے مثال کے طور پہ سٹورز میں جو کام کر رہے ہیں لوگ مثال کے طور پہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں جو کام کر رہے ہیں لوگ مثال کے طور پہ وہ تمام لوگوں کی تنخواہ جو کہ ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں وہ تمام لوگ جو ان گاڑیوں کو چلا رہے ہیں جو کہ اس کاروبار کی ملکیت ہے تو ان سب کی تنخواہیں اس میں سے نکالی جائیں گی اگر ان تمام لوگوں کے بیٹھنے کے لیے کوئی دفاتر علیحدہ بنے ہوئے ہیں تو ان دفاتر کی جو کاسٹ ہے یعنی اس کی بجلی کی کاسٹ ہے اس کے کرایہ کی اس کا کرایہ ہے ان کے ٹیلی فونز کی کاسٹ ہے وغیرہ وغیرہ پرنٹنگ اسٹیشنری اور مختلف قسم کی کاسٹ جو ہوتی ہیں وہ بھی کاسٹ ہیں سو وہ کاسٹ بھی جب اس گروس پروفٹ میں سے نکالی جائیں گی اس کے بعد جو سیل کیا ہے ہم نے اگر ہمارے پاس ڈسٹریبیوٹر کا نیٹورک ہے ہم نے اخبار میں ایڈورٹائز کیا ہم نے ٹی وی پہ اشتہار دیا وہ تمام کاسٹ بھی جو ہیں وہ سیلنگ اینڈ ڈسٹریبیوشن کاسٹ کہلائیں گی ان کا بھی حساب رکھیں گے اور وہ بھی کاسٹ جو ہے جب ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کے ساتھ نکال کر کے ہم گروس پروفٹ میں سے نکالیں گے تو پھر ہمارے پاس ایک فگر آتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیٹ پروفٹ اب یہ نیٹ پروفٹ جو ہے یہ اب تقریباً ہمیں اس طرف لے جا رہا ہے کہ جہاں پہ مالک کا پروفٹ ایکچوئل پروفٹ جو ہے اس کا تعین ہو سکے گا کیونکہ ابھی ایک امپورٹنٹ چیز رہتی ہے اور وہ ہے کہ جی ٹیکس کی ادائیگی یا جو اس انکم کے اوپر ٹیکس بنتا ہے جب وہ ٹیکس جو بنتا ہے ہمارے حساب سے ہم اس نیٹ پروفٹ میں سے نکال دیں گے تو بقیہ جو کچھ رہ جائے گا وہ نیٹ پروفٹ آفٹر ٹیکس جو ہے وہ اس مالک کو ہم دے سکتے ہیں کہ یہ تمہاری اصل آمدن تو یہ ہم نے پورا ایک اسٹیج دیکھا سسٹم دیکھا کہ جناب ہم کہاں سے شروع ہوئے ایک سمپل ریکارڈنگ آف ٹرانزیکشن سے شروع کر کے ہم اس کو آخری حد تک لے کے گئے کہ جہاں پہ ہم نے یہ ڈٹرمن کر لیا کہ مالک کا ایکچوئل پروفٹ کیا ہے اب اس میں بہت ساری ویریشنز آتی ہیں چینجز آتی ہیں اور ان چینجز کی کا ذکر بھی جو ہے وہ ہم انشاءاللہ شاء آئندہ آئندہ کے لیکچرز میں کرتے رہیں گے سو so, اب ذرا بات کر لی جائے کہ ایکسپینڈیچر میں جس وقت اضافہ ہوتا ہے ہم نے بات کی کہ جی ایکسپینڈیچر پے کر دیا ہم نے ایکسپینس کو پے کر دیا ایکسپینس کو پے کیا تو ہم نے کیش میں کمی ہو گئی یا لائبلٹی اس کے اگینسٹ کریٹ ہوئی کیش میں اگر پے کر دیا تو کیش کم ہو گیا کریڈٹ ہو گیا کیش کا ہیڈ آف اکاؤنٹ یا اکاؤنٹ مد اس کی وہاں پہ کریڈٹ کر دیا کیش میں کمی واقع ہوگی دوسری طرف ایکسپینڈیچر ریکارڈ ہو گیا ایکسپینڈیچر کو ڈیبٹ کر دیا اگر لائبلٹی تھی تو لائبلٹی کو کریڈٹ کر دیا اور ایکسپینس کو ڈیبٹ کر دیا تو جب بھی کوئی ایکسپینس ہوگا ریونیو ایکسپینس ہوگا تو وہ بھی ڈیبٹ ہوگا اور ریونیو ایکسپینس کی مد میں ہوگا اگر کیپٹل ایکسپینس ہوگا تو وہ کیپٹل ایکسپینس کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ ہوگا وہ ایسٹ کریٹ ہوا ہے عام جو خرچہ ہے روزمرہ کا وہ خرچہ ریونیو ایکسپینس کے مد میں ڈیبٹ ہوگا جیسا جیسا آپ خرچہ کریں گے ویسے ویسے ایکسپینڈیچر انکریز کرے گا ڈیبٹس ایکسپینڈیچر کے انکریز کریں گے انکم کی بات ہوئی انکم بڑھے گی تو کریڈٹ ہوگا کیش میں اضافہ ہوگا تو وہ ڈیبٹ ہوگا کیونکہ ایسٹ ہے تو یہ اصول جو ہے یہ ہمیں یاد رکھنے کی ہیں increase income is a credit decrease income is a debit کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جی انکم میں کمی واقع ہوگی وہ کیسے ہوگی کمی کا مطلب یہ نہیں کہ جی اس دفعہ ہم نے کم چیزیں بیچی تو ہماری انکم کم ہو گئی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جی اگر کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ مال کچھ بیچتے ہیں کسی کسٹمر کو وہ کچھ دیر کے بعد واپس آپ کو وہ مال کر جاتا ہے کہ صاحب یہ مال جو ہے یہ مجھے نہیں چاہیے میرے آپ پیسے واپس کر دیجئے اس میں خرابی ہے یا اس کو پسند نہیں آیا یا زیادہ اس اس کو کو آپ نے بھیج دیا جتنا اس نے مانگا تھا اس سے زیادہ بھیج دیا تو اس کو وہ زیادہ کی ضرورت نہیں ہے اس نے وہ واپس کر دیا آپ کو جس وقت آپ نے بیچا تھا اس وقت آپ نے اپنی انکم جو ہے وہ جتنا بیچا تھا مال اس کے حساب سے ریکارڈ کر لی تھی اب چونکہ وہ واپس آ گیا مال لہذا انکم میں کمی واقع ہو گئی انکم میں کمی واقع کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ مال آپ کو واپس آ جائے تو ظاہر ہے کہ جی وہ آپ کی سیل تو نہ ہوئی نا اگر آپ نے پانچ ڈبے کسی چیز کے کسی کو بیچے تھے اور ان پانچ ڈبوں میں سے چار ڈبے آپ کو واپس کرے صاحب چار ڈبوں کی مجھے ایک ہی ڈبے کی ضرورت تھی پہلے مجھے خیال نہیں آیا تو آپ کی سیل جو ہے وہ پانچ ڈبوں کی نہ ہوئی بلکہ ایکچولی ایک ڈبے کی ہوئی جب آپ نے پانچ ڈبے اس کو دیے تھے بیچے تھے اس وقت تو آپ نے پانچ ڈبوں کے حساب سے سیل ریکارڈ کر لی تھی لیکن اب چونکہ وہ چار ڈبے واپس لے آیا تو آپ کی ظاہر سیل اب ایک ڈبے کی رہ گئی اور اس کو کمی کرنے کے لیے آپ کو انکم کی مد کو ڈیبٹ کریں گے آپ اور وہ جو مال واپس آیا ہے وہ ایسٹ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کا بڑھ جائے گا یا اس کو آپ پیسے بھی واپس کریں گے پیسے واپس کریں گے اگر وہ پیسے دے گیا تھا تو وہ کریڈٹ ہو جائے گا کیش کریڈٹ ہوگا اور اس طریقے سے آپ کی انکم میں ریڈکشن واقع ہوگی ایکسپینڈیچر کا جہاں تک تعلق ہے میں نے آپ سے پہلے ارض کیا کہ جی increase in expenditure is a debit جب بھی آپ کوئی خرچہ کرتے ہیں کیش میں کمی ایسٹ میں کمی واقع ہوتی ہے اور اس کی جگہ پہ ایک ایکسپینڈیچر ارائز ہوتا ہے ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ہمیشہ ڈیبٹ ہوتا ہے so any increase in the expenditure is a debit any decrease in the expenditure is a credit پھر وہی کہ جی یہ اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ جی اس مہینے میں نے پچھلے مہینے کے حساب سے پانچ سو روپئے پانچ ہزار روپئے کم خرچ کیے لہٰذا میرا ڈکریز ان ایکسپینڈیچر ہو گیا یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جی جس چیز پہ آپ نے پیسہ خرچ کیا تھا اور وہ چونکہ آپ نے پہلے ریکارڈ کر لیا تھا کہ ہم نے اتنا پیسہ اس مد میں خرچ کیا تھا خام مال آپ نے خریدا اس میں سے کچھ اس کی ادائیگی کر دی آپ آپ نے نے لیکن جب اس اس کو کو چیک کیا خام مال تو پتا چلا کہ میں سے پانچ پرزے جو ہیں وہ خراب ہیں وہ آپ نے پانچ پرزے جو ہیں جس سے خریدے تھے اس کو واپس کیے تو آپ کے ایکسپینڈیچر کے اندر ڈکریز واقع ہوا لہذا جب ڈکریز ہوگا ایکسپینڈیچر تو وہ کریڈٹ ہوگا یہ اسی قسم کی چیزیں جیسے انکم میں آپ کو مال انکم کی ڈیکریز کی میں نے ابھی بات کی تھی کچھ دیر پہلے so increase in expenditure is debit decrease in expenditure is a credit increase in income is a credit and decrease income is a debit یہ باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے اب یہاں سے ہم آگے اگر بات کو لے جائیں تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ یہ ساری چیز جو ہے اس میں ایک طرف تو ہم بار بار بات کر رہے ہیں کہ جی یہ مختلف ہیڈز آف اکاؤنٹس کے بھائی یہ تو بہت سارے ہیڈز آف اکاؤنٹس ہو جائیں گے کیونکہ وہی جو میں نے پچھلی دفعہ بات کہی تھی کہ جی آپ کو ساٹھ کالمس چاہیے انالیس کرنے کے لیے کیش بک کے کہ جی فلاں فلاں فلاں میں آپ نے کیے انکم کی سائڈ میں بھی آپ کو چاہیے سو so اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جی وہ جو تمام کالمس کی ریکوائرمنٹ تھی ہمیں تو بہت ساری باتیں اور کر دی ہم نے کہا جی یہ بھی ایکسپینڈیچر کے بھی اتنے سارے ہیڈز کھل جائیں گے اکاؤنٹ ہیڈز کھل جائیں گے ہم نے بات کر دی انکم کے بھی کھل جائیں گے کیپٹل ایکسپینڈیچر بھی ہوگا ایسٹس بھی ہوں گے فلانا بھی ہوگا تو بھائی یہ سب کہاں ہوگا کیسے ہوگا تو پھر ہم واپس جاتے ہیں اپنی ڈبل انٹری بک کیپنگ کے اوپر ایک طرف تو ہم نے دیکھ لیا کہ جی ایک ڈیبٹ سائڈ ہے اور دوسری طرف کریڈٹ سائڈ بھائی کس چیز کی ڈیبٹ اور کس چیز کا کریڈٹ کس چیز کا اس کے لیے اب ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ جی یہ سسٹم فالو کرنے کے لیے ہم ایک set of books of accounts رکھیں یہ بکس آف اکاؤنٹس کیا چیز ہوتی یعنی یہ حساب کتاب کی کتابیں ہوتی ہیں ان حساب کتاب کی کتابوں میں کیا چیز ہوتی ہے میں آج کے حوالے سے بات فی الوقت نہیں کروں گا کیونکہ آج انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے حساب کتاب رکھنے کا انداز اور طریقہ جو ہے وہ بدل چکا ہے اب تمام تر حساب و کتاب کمپیوٹرائز ہو گیا ہوا ہے سو so, کمپیوٹر میں ہی کتاب رکھی جاتی ہے لیکن پرنسپل جو فالو کیے جاتے ہیں جو بنیادی اصول فالو کیے جاتے ہیں وہ اصول جو ہیں وہ وہی ہیں جو کہ مینوئل سسٹم میں ہوا کرتے تھے تو ہم یعنی جب کتابیں ہاتھ سے لکھی جایا کرتی تھی تو ہم بات اس حوالے سے کریں گے اور پھر انشاءاللہ کسی آئندہ لیکچر کے اندر میں انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے اکاؤنٹنگ کے بارے میں بھی ذکر کروں گا تو اب چیز یہ ہے کہ جی ہم نے شروع کیا تھا وہ سنگل شیٹ آف ٹرانزیکشن سے اب اس سنگل شیٹ کو ہم کہتے ہیں کہ صاحب وہ ہمارے لیے ناکافی ہے کیونکہ ہمیں بہت ساری انالسس چاہیے ہمیں بہت ساری انفارمیشن چاہیے جو کہ ہمیں اس سنگل شیٹ سے نہیں ملتی اور اس سنگل شیٹ پہ ہمیں اگر کالمز بنانے پڑ گئے تو اتنے سارے کالمز بنانے پڑیں گے تاکہ وہ ہمیں انفارمیشن حاصل ہو کیا کرتے ہیں بیسکلی ایک کتاب ہے ایک کاپی ہے ساٹھ صفحے ہیں چھ سو صفحے ہیں سو صفحے ہیں اس کے ہر کاپی کے ایک دایا سفا ہوتا ہے ایک بایاں سفا ہوتا ہے بایا سفا جو ہے لیفٹ سائڈ کا جو سفا ہے اس کو ہم نام دے دیا ڈیبٹ کا دائیں سائڈ کا جو سفا ہے اس کو ہم نے نام دے دیا کریڈٹ کا سو اب بات کیا آئی اب بات یہ آئی کہ ہر سفا جو ہے اور اب سفے سے مراد یہ ہے کہ جی اگر یہ کتاب ہے یہ ایک کاپی ہے تو یہ لیفٹ سائڈ جو ہے اس کی یہ ڈیبٹ سائڈ ہے اور یہ کریڈٹ سائڈ ہے اس پہ تھوڑی سی ہم نے اور امپروومنٹ کر لی ہم نے کہا یار اس طریقے سے تو بہت ہی بڑی زخیم قسم کی بڑی ولنس قسم کی کتابیں جو ہیں وہ بن کاپیاں بن جائیں گی لہٰذا ایک اور کام کرو وہ ہم نے کیا کام کیا ہم نے یہ کام کیا کہ ایک ہی سفر پہ دو کالمس بنائے جو لیفٹ سائڈ کا کالم تھا اس کو ہم نے نام ڈیبٹ دے دیا جو رائٹ سائڈ کا کالم تھا اس کو ہم نے نام کریڈٹ کا دے دیا اس سفے کو ہم نے کہا کہ جی یہ ایک اکاؤنٹ ہے اکاؤنٹ ہے کس چیز کا ایسٹ کا ہو سکتا ہے لائبلٹی کا ہو سکتا ہے انکم کا ہو سکتا ہے ایکسپینڈیچر کا ہو سکتا ہے کسی بھی چیز کا وہ سفا جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے ایک اکاؤنٹ کو اور اس میں جو بائیں ہاتھ پہ ہم نے کالم بنائی وہ بائیں ہاتھ کی کالم جو ہے وہ ڈیبٹ کہلائے گی اور جو دائیں ہاتھ کی کالم ہے وہ کریڈٹ کہلائے گی اور اگر ہم اس مصیبت میں نہیں پڑھنا چاہتے یہ بہت سمجھتے کہ جی یہ بہت مشکل سا کام ہے تو پھر ہم وہی ذہن میں رکھیں کہ جی left side of the copy is debit and right side of the copy اور the book is credit and the two side together دونوں سائڈیں مل کے ایک اکاؤنٹ کا حساب رکھیں گی اور وہ اکاؤنٹ جو ہے وہ کسی ایکسپینس کا ہو سکتا ہے کسی انکم کا ہو سکتا ہے کسی لائبلٹی کا ہو سکتا ہے کسی ایسٹ کا ہو سکتا ہے اب یہ پوری کاپی جو ہے اس پوری کاپی کو ایک نام دیا گیا ہے اکاؤنٹنگ کی زبان میں اور اس کو کہا جاتا ہے ledger L E D G E R کھاتا لیجر اس میں کیش کا بھی حساب شامل ہوتا ہے اس میں ایسٹس کا حساب شامل ہوتا ہے اس میں لائبلٹیز کے حساب بھی شامل رکھا جاتا ہے انکم کا بھی رکھا جاتا ہے ایکسپینڈیچر کا بھی رکھا جاتا ہے اور یہ مکمل کتاب جو ہے بہوالا double entry bookkeeping system کے all debits must equal all credits ہر اکاؤنٹ کا اگر ڈیبٹ سائڈ کو ہم ایڈ کر لیں اور اس کے کریڈٹ سائڈ کو ایڈ کر لیں اور اس پوری کتاب کو میں ڈیبٹس اور پوری کتاب کے کریڈٹس کو ایڈ کر لیں تو وہ دونوں سائڈیں جو ہیں وہ اگر برابر ہوں گی تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری بکس جو ہیں وہ بیلنس ہوگی بیلنسڈ بکس ہیں یعنی ہم نے اکاؤنٹنگ میں کوئی غلط نہیں کی غلطی نہیں کی اور for every debit we have created a credit because all debit the total of all debits is equal to the total of all credits so اب یہ ہمارے پاس کتاب ہے جس کا نام ہم نے لیجر رکھا اس لیجر سے آگے کیونکہ بزنس کے اندر اور بزنس کی نوعیت پہ ڈپینڈ کرتے ہوئے کہ ٹرانزیکشن کتنے ہیں اگر دن کے پندرہ بیس ٹرانزیکشن ہیں تو پھر کیش کا حساب کتاب جو ہے وہ اسی میں رکھا جا سکتا ہے ورنہ بڑی جو بڑی بزنس ہیں یا جہاں پہ فریکوینسی آف ٹرانزیکشن جو ہیں وہ زیادہ ہے روز کی تو وہاں پہ یہ کیا جاتا ہے کہ کیش بک کو بجائے اس لیجر کے اندر ہی ایک اکاؤنٹ میں لکھنے کے آپ اس کی علیحدہ کتاب کھول لیتے ہیں جس کو ہم کیش بک کا نام دیتے ہیں لیکن یہ یاد رہے کہ یہ کیش بک جو ہے یہ اس لیجر کا ہی ایک حصہ ہے ایک سفا ہے لیکن چونکہ ٹرانزیکشن زیادہ ہے اس لیے ہم اس کو ایک علیحدہ سی کتاب میں لکھ رہے ہیں پڑھنا کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اسی لیجر کے اندر اسی ایک کتاب کے اندر اس کو نہ لکھتے رہیں سو یہ چیز یاد رکھنے کی ہے اس کے علاوہ بہت ساری اور کتابیں ہوتی ہیں جن میں مثال کے طور پہ اگر ہماری سیلز جو ہیں ان کا علیحدہ ریکارڈ رکھنے کے لیے سیلز ڈے بک ہوتی ہے پرچیزز ہیں ہماری خرید خرید جو رہے ہیں مال خام مال ہے یا جو بھی ہے اس کے لیے ہم ایک علیحدہ کتاب رکھتے ہیں وہ پرچیز ڈے بک کہلاتی ہے اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہوتی ہے جس کو ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ جی جتنی غلطی اگر ہم سے کوئی ہو جائے حساب کتاب رکھنے میں یا لکھنے میں فگر کو لکھنے میں اس کو صحیح کرنا بجائے اس کے کہ اس کو کاٹ کے لکھا جائے ہم اس کے لیے اکاؤنٹنگ میں اس کو علیحدہ سے ریکارڈ کرتے ہیں اس کی ایک علیحدہ ٹرانزیکشن بناتے ہیں اور وہ ٹرانزیکشنز اس قسم کی جو کہ غلطیوں کو درست کرنے کے لیے علیحدہ ریکارڈ کے طور پہ رکھی جاتی ہے اس کو ہم جرنل کہتے ہیں J O U R N A L لیکن بیسکلی جو ایک کتاب ہے وہ لیجر ہی کہلاتی ہے اور لیجر جو ہے وہ سیلف بیلنسنگ ہوتا ہے یعنی سیلف بیلنسنگ کے اس میں تمام جو انٹریز ہیں جو ڈیبٹ سائٹ پہ ہے لیفٹ ہینڈ سائٹ پہ ہے لیفٹ کالم میں ہے ان کا ٹوٹل اور جو رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جتنی ہیں ان سب کا ٹوٹل ایک جیسا ہوتا ہے تو وہ کتاب جو ہے وہ سیلف بیلنسنگ کہلاتی ہے اب اس کتاب کو کیسے لکھا جاتا ہے اس میں کیا کیسے کیا جاتا ہے اور وہ تجزیہ جو ہمیں اس کیش شیٹ سے نہیں مل رہا تھا اور جس کے لیے ہم اتنے سارے کالمز کرنے پڑ رہے تھے اب وہ اس کتاب سے ہم کیسے حاصل کریں گے کیا کریں گے یہ ہم بات آئندہ کے لیکچر میں اس معاملے کو لے چلتے ہیں فی الوقت یہی کہنا کافی ہے کہ جو بیسک اصول ڈیبٹ اور کریڈٹ کے وہ ہمیں ذہن نشین کرنے چاہیے ہمیں فرق اس چیز کا ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کیپٹل اور ریونیو ایکسپنس کیا ہوتے ہیں کیش ایکسپینڈیچر اور لائبلٹی اور وہ اکاؤنٹنگ اکویشن کہ assets is is equal to capital plus liabilities کیونکہ ایسٹس جتنے ہیں وہ کریٹ یا سرمائے کے استعمال سے یا کریڈٹ پہ مال لیا ہوا جو ہے یا ایکسپنسز ایسے بجلی کے ایکسپنس جو کہ ہم نے بعد میں ادا کرنے سو وہ جو ہم او کرتے ہیں کسی کو پیسہ ہم نے دینا ہے ابھی پے نہیں کیا ہم نے دینا ہے پیسہ کسی کو وہ تمام چیزیں بھی ایسٹس کو کریٹ کرتی ہیں سرمایہ بھی جیسے کہ میں پہلے بھی ایک لیکچر میں ذکر کیا ہے کہ جی ایک آدمی جس نے کاروبار چلایا ہے یہ اس کا سرمایہ ہے کاروبار نے اس کو یہ سرمایہ واپس کرنا کسی سٹیج پہ لہذا وہ وہ اس بھی ایک لائبلٹی ہے لیکن علیحدہ سے لکھا جاتا ہے کہ جی یہ بتانے کے لیے کہ کاروبار میں کاروبار کے مالک نے کتنا انویسٹمنٹ کیا ہے تو اس کو کیپٹل کہتے ہیں اور جو لائبلٹیز ہیں وہ لائبلٹیز جو ہیں وہ اخراجات ہیں جو کہ ہم نے ابھی ادا نہیں کیے وہ قیمت اس مال کی جو ہم نے خرید لیا ہوا ہے وہ بھی لائبلٹی ہے اور جس کی ادائیگی نہیں ہوئی اور اگر کہیں کسی نے بینک سے کوئی قرضہ لیا ہے تو وہ بھی لائبلٹی ہوتی ہے اور دوسری طرف چونکہ آپ کے پاس کیش آ گیا ہے اس لیے وہ کیش جو ہے وہ ایسٹ پہ شامل ہو گیا ہے تو ان باتوں پہ میں آج کا لیکچر جو ہے وہ ہم ختم کرتے ہیں اور آئندہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ بک کیپنگ جو ہے یہ ایکچولی ڈبل انٹری کے تحت ہوتی کیسے ہے شکریہ